بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی کریم رب شرح علی صدری علی عمری وحل القتم لسانی یف قولی کولی اٹھارہ اکتوبر دو ہزار پندرہ آج کا ٹاپک ہے فام دین یعنی ریلیجس انڈرسٹینڈنگ دین کو سمجھنے کے دو لیول ہیں دو لیول کا ذکر خود حدیث میں موجود ہے لکل حد دن متلاؤ تو دو لیول کا مطلب یہ کہ ایک ہے سادہ لیول کہ کسی حدیث میں یا کسی آیت قرآن کی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے اس کا ترجمہ پڑھ کر جو بات سمجھ میں سادہ طور پر اس کو مار لینا یہ ہے ایک لیول دوسرا لیول یہ ہے کہ اس کو سوچنا اس کو تدبر کرنا اور پھر اس کی ڈیپ میننگ تک پہنچنا یہ دوسرا لیول ہے تو دوسرے لیول کے اعتبار سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا قرآن میں ہے کہ کل لہوم فی انفسم قول گا اس سے کہو ان کے قلب میں اترنے والی بات یا قلب سے مراد وہی ہے جس کو ہم ذہن کہتے ہیں ذہن میں اترنے والی بات اسی کو حدیث میں ان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کلم الناس علا قدر وقول لوگوں کے عقل کے مطابق بات کرو تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک رکوری ہوتی ہے ذخیرہ الفاظ ایک عام انسان ہے اس کا ایک خاص لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا تو آپ اگر خواص کی میں بولیں تو عوام نہیں سمجھیں گے عوام کی وقبری میں بولیں تو خواص شاید نہیں سمجھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سادہ مثال جیسے آپ کہیں کہ فلاں مسجد میں فلاں مولانا صاحب کا بیان ہوتا ہے فلاں مسجد میں فلاں مولانا صاحب کا بیان ہوتا ہے تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے جن کے من میں بیان کے لفظ سے جو آسنا ہے لفظ بیان کے لفظ سے آسنا ہے لیکن دوسرا آدمی نہیں سمجھے گا اس کو کہیں کہ فرانس مسجد میں مولانا مولانا صاحب کا لیکچر ہوتا ہے تو وہ سمجھے گا کیونکہ لیکچر گرف سے واشنا ہے تو اسی کو کہا گیا ہے کہ لوگوں کے مبلغ علم کے مطابق ان سے بات کرو تو اس لحاظ سے دیکھے آپ کا آڈینس بھی دو بن جاتا ہے ایک عوام کا آڈینس ایک خواص کا آڈینس تو جو آڈینس عوام کو متاثر کرتا ہے وہ خواص کو نہیں کرے گا جو خواص کو متاثر کرتا ہے وہ عوام کو نہیں کرے گا تو میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ پڑھ لکھے ہیں جو تدبر کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو زیادہ گہرائی کے ساتھ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم لوگ اسی کے لحاظ سے بات کہی جاتی ہے جیسے دیکھیے قرآن کے آیت ہے وہ قیم من نبین قاتل ربیون کثیر کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ کو ان کے ساتھیوں نے قتال کیا قتال کیا اب دیکھیے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ کہیں کہ قرآن میں تو کسی نبی کے قتال کا ذکر ہے نہیں ہسٹری بھی نہیں ہے تو کون لوگ ہیں انہوں نے قتال کیا ان کے سامنے بات نہیں آئی عام لوگ تو غور نہیں کرتے وہ کہیں اس سمجھنے کی جو ہے وہ ٹھیک ہے تو مت میں نے پر سوچا تو سمجھ میں آیا کہ کتال کے لفظ جنگ کے معنی میں نہیں ہے جیسے ایک مضمون تھا مولانا حفظ الرحمان سواری کے بارے میں تو اس میں لکھا تھا کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب نے ساری عمر بستی کے خلاف لڑائی کی مولانا حفظ الرحمان صاحب نے ساری عمر بستی کے خلاف لڑائی کی تو یہاں لڑائی کا معنی یہ نہیں کہ تلوار چلائی یا بندوق چلائی مطلب فرقہ بستی کے خلاف تقریریں کی کوشش کی تو ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زیادہ زور دینے کے لیے کوئی لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے تو یہ فرقہ بستی کے ساتھ فرقہ بستی کے خلاف انہوں نے لڑائی کی یہ اس پر زور دینے کے لیے یہاں لڑائی کا لفظ زور دینے کے لیے ایمفسائز یعنی کرنے کے لیے اسی طرح سے قرآن میں جو ہے کہ نبی کے ساتھیوں نے قتال کیا تو یہاں مطلب قطار لڑائی نہیں ہے جنگ نہیں ہے مطلب جو دعوتی کام دعوت کا جو مشد تھا پیغمبر کا اس مشد میں بھرپور حصہ لیا تو یہ یہاں دعوت کے پیسفل مشن کی بات ہے کسی لڑائی کے میدان کی بات نہیں ہے تو یہ فام دین سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے اگر آپ اس بات کو نہ جانتے ہوں تو آپ صرف اس کے سادہ بفوم تک پہنچ پائیں گے گائے تک نہیں پہنچ پائیں گے ایسے دیکھیے ایک حدیث ہے ذاق کا تعمل ایمان ہے بر رضا بلّہ ربن محمد رسول دینا ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر اور شام کو اپنا دین مان کر اور محمد کو اپنا رسول مان کر یہاں پہ دیکھیے راضی ہونے سے اس کو ذائقہ ملا کا مطلب کیا ہے تو عام آدمی زیادہ سوچے گا نہیں ٹھیک سے ملے گا بس لیکن جو پڑھا لکھا آدمی وہ سوچے گا کہ راضی ہو رہے ذائقہ کیسے مل گیا تو دیکھیے یہاں ان لفظوں کو بالکل سیز میں نہ لیجیے بالکل پہ غور کیجیے یہاں مطلب ہے راضی ہونے کا راضی ہونا کا یا نتیجے کی بات ہے رزلٹ اس کے پیچھے ایک پروسیس ہے پروسیس اس میں بتایا نہیں گیا ہے بتایا گیا تو راضی ہوگا کا مطلب یہ ہے جس نے غور فکر کیا جسے سوچا اور اس کو معرفت کے درجے میں اسلام حاصل ہوا راضی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو معرفت کے درجے میں اسلام حاصل ہوا تو یہ جو اسلام ہوتا ہے بارفت اور دیوا اسلام اس میں انٹلیکچل لیول پر بہت زبردست ایک ایک جو ملتا ہے ایک ایک ایسی چیز ملتی ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے اس اس کا کہ وہ لوگ جو تدبر کریں غور فکر کریں سبق لیں تو ان کو معرفت کے درجے کا دین ملے گا یعنی اللہ کے رب العالمین جب مانیں گے تو وہ معرفت کے درجے کو ماننا ہوگا صرف عقیدے کے درجے کو ماننے ایک ہے عقیدے کی طرف مان لینا عقیدہ ایک ہے معرفت درجے ماننا تو عقیدے کے درجے جب مانتے ہیں آپ تو اس میں ذائقہ نہیں شامل ہوتا لیکن جب آپ مارفط درجے مانیں گے تو ذائقہ شامل ہو جائے گا تو اللہ کو ماننا دین کو ماننا رسول کو ماننا جب یہ مارفط تجیب ہوگا تو اس میں ایک انٹلیکچل لیول پر آپ کو بہت زبردست قسم کا ایک ذائقہ کہیے یا کوئی اور لفظ کہیے وہ حاصل ہوگا تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ الفاظ تو استعمال یہ ہیں کہ جو راضی ہو گیا لیکن راضی ہوا کیسے ایک پروسیس چلا اس کے ذہن میں سوچنے کا تدبر کا ہر چیز سے سبق لینے کا اس پروسیس کا کلمیشن تھا ایک یقین آیا اس کو وہ راضی ہوگا اس پر تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ معرفت کے درجے میں دین کو باندھنا تو یہ سارے معاملات میں ہے ایسے ہی آج میں سوچ رہا تھا کہ قرآن میں ہے زال کا جزا کا یعنی جنت اس کے لیے ہے جو تسکیہ کرے تو اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تسکیہ کیا وہاں جنت کا گھر مل گیا جہاں ہو رہے ہیں اور جہاں میوے ہیں لیکن یہ جو میں نے کہا کہ یہ عوام کے درجے کا فارم ہے یہ خواص کے درجے کا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ریکوری ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ہم کو کوئی پوزیشن ملی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یونیورسٹی میں پڑھا کالج میں پڑھا اپنی ٹریننگ کرائی تو پھر ہم کو آسا ہوا تو ٹریننگ کا رزلٹ ہوتا ہے وہ جو پوزیشن ملی ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں عمل آخرت میں جزا یہ وہ ان کی نہیں ہے ان کی وہ دوسری ہے کہ پہلے ٹریننگ اور پھر پوزیشن تو میں سمجھ آیا کہ یہ یہ جو ہے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے آپ کے لیے یہاں آپ نے پریپریشن کرنے کی جگہ ہے رول پلے کرنے کی جگہ نہیں ہے تو یہاں ایک سچا مومن مختلف مراحل سے گزرتا ہے مصیبت سے آرام سے کبھی آرام کبھی خوشی کبھی مصیبت کبھی تکلیف یہ سارا پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں کہ امتحان کا پروسیس تو اس میں اس کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے اس کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے تو وہ اس کو میں کہوں گا کہ وہ تربیت کا مرحلہ ہے ٹریننگ کا مرحلہ ہے اس ٹریننگ سے گزر کر کے پھر وہ دور آتا ہے جہاں جنت ہے تو وہاں اس کو ایک رول ملے گا اس ٹریننگ کے بنا پر ان کو ایک رول ملے گا تو وہ ایک آجر دنیا ہے پرفیکٹ دنیا ہے اس کے لحاظ سے وہی آدمی جو دنیا میں اپنے کمپٹنس ثابت کرے اسی کو وہاں رول ملے گا تو دنیا کا ٹریننگ کی جگہ ہے اور آخر جو ہے وہ ٹریننگ کے مطابق رول پلے کرنے کی جگہ اس طرح سے دیکھیے حدیث بھائی کے بنر اسلام والا خمس اسلام کے سرکار ہیں پلس ہیں نماز روزہ حج زکات اور ایمان سب سے پہلے ایمان ہے تو یہ کیا ہے یعنی ہر جو رکن ہے ہر رکن کا ایک انر کنٹینٹ ہے ایک اس کا خارجی فارم ہے اللہ پر ایمان پڑھا ہے تو وہ کیا ہے اللہ پر ایمان تو یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلم شہادت زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن اس کا انر کنٹینٹ کیا ہے یقین تو کلمہ کا انر کنٹینٹ ہے یقین بدائے تو کچھ الفاظ کو دہرانا ہے ایسی نماز ہے نماز کا انٹر کنٹینٹ کیا ہے ماڈسٹی بظاہر تو ایک ایک اس کا ایک فارم ہے اس کو آپ ادا کر دیا پانچ وقت لیکن اس کا انر کنٹینٹ جو ہے وہ وہ ہے ماڈسٹی تو یقین ماڈسٹی اس طرح سے دیکھیے روزہ کیا ہے روزہ کیا ہے سیلف کنٹرول روزہ کا ادھر کنٹینٹ ہے سیلف کنٹرول بدھائی کہ آپ نے محدود وقت کے لیے کھانا چھوڑ دیا پانی چھوڑ دیا لیکن اس کا جو انر کنٹینٹ ہے وہ ہے سیلف کنٹرول سیلف ڈسپلن اچھا زکات جو ہے بدلائی کہ آپ نے کچھ بال دے دیا اس کا بھی ایک انر کنٹینٹ ہے وہ ہے گیونگ اسپرٹ آپ نے آنسر گیونگ اسپرٹ پیدا کی تو ایک ہوتا وہ انسان جو ٹیکر ہوتا ہے لینا لینا لینا ایک ہوتا ہے گیور ہوتا ہے دینا دے دیتے ہیں تو زکات آپ کے اندر گیونگ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے ایسے حج جو ہے حج کیا ہے حج جو ہے یونٹی اتحاد جب بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے ابھی آپ نے سنا کہ حج میں گئے کچھ لوگ بھگڑے ہوئی تو اس میں بہت سارا لوگ دب تو بڑھ گئے تو صرف ان کے اندر وہ اسپرٹ نہیں تھی اتحاد والی اسپیڈ بس اپنے کو جانتے تھے وہ تو اس معنی کے یہ پانچ جو ارکان ہیں وہ پانچ اسپیڈ پیدا کرنے کے لیے یعنی یقین کی اسپرٹ ماڈیسٹی کی اسپیڈ اور سیلف کنٹرول کی اسپیڈ اور گیونگ کی اسپیڈ اور اتحاد کی اسپیڈ اس سے جو پرسنالٹی بنتی ہے اسی کو میں ٹریننگ کرتا ہوں اس میں جو ٹرین ہو کر کے یہ پانچ آئٹم جو ہے اس کے دوران ٹرین ہو کر کے پرسنالٹی بنتی ہے جس کے اندر یہ پانچ صفت ہوتی ہے اس انسان کو موقع ملے گا کہ اپنے رول کر سکے آخرت میں وہاں بھی سب کچھ ہوگا قرآن میں جو ہے کہ وہ تو بھی ہے کہ جنت دنیا کی ملتی جلتی ہوگی اس کا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہاں کا میوہ جو ہے دنیا جیسے میوہ ہوگا بس سیب ہے تو ویسے دنیا میں سیب تھا یہ مطلب نہیں ہے اس کا بلکہ اپنی ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ویسے ہی وہ دنیا ہو گئی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے یہاں ہم سفر کرتے ہیں وہاں بھی سفر ہوگا یہاں آپ کانفرنس اور سیمینار کرتے ہیں وہاں بھی کانفرنس سیمینار ہوگا یہاں آپ کتاب لکھتے ہیں وہاں بھی کتاب لکھے گی یہاں پہ آپ میگزین چھاپتے ہیں وہاں بھی ایسا ہوگا تو دنیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی ویسی ایکٹیویٹیز وہاں بھی ہوں گی یہ مطلب ہے تو وہاں کی ایکٹیویٹیز کے لیے جو ٹریننگ درکار ہے جو ٹریننگ تربیت وہ یہاں کی جاتی ہے یہ تذکیہ زال کا و منتظ کا یعنی وہاں جو دوسری دنیا ہے جو پرفیکٹ دنیا ہے آئیڈل دنیا ہے وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں کی سرگرمیاں ہیں وہاں کے زندگی کے طریقے ہیں یہ وہاں کا جو سوشل ویلوز ہیں اس کے لحاظ سے دنیا میں سے اپنے کو ٹرینڈ کیا وہ وہاں جگہ پائے گا اور پھر وہاں وہاں جو رول ادا کرنا ہے وہ کر پائے گا جیسے کل میں ریڈیو پر ایک ایک ہندی کے لکھک ہیں یعنی ہندی کے ایک رائٹر اس کا انٹرویو سنا تھا کل تو اس انٹرویو میں انٹرویو نے سوال کیا کہ جو ہندی کے رائٹرس ہیں وہ رائٹنگ کے ساتھ کچھ اور بھی کام کرتے ہیں ایسا کیوں ہے جبکہ انگلش والے ایسا نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ جو ہندی رائٹر ہیں ان کو اتنا کم ملتا ہے کہ اس سے ان کا خرچہ نہیں پورا ہوتا انہیں کچھ اور کرنا پڑتا ہے جبکہ جو انگلش رائٹر ہیں جو انگلش رائٹر کا زیادہ مل جاتا ہے کہ وہی اسی سے کام چل جاتا ہے تو کہا کہ پانچ فیصد مشکل سے ایسے ہندی رائٹر ہوں گے جن کو ٹاپ کے ہندی رائٹر جن کی رائٹنگ سے کام ان کا کام چلتا ہوگا پچانوے فیصد ایسے ہیں جو نہیں چلتا ان کا کام تو انہوں نے جنہوں نے ہندی میں اپنی شرائط پیدا کی وہ اس زیادہ کو نہیں پہنچے جو نے انگلش شاید پیدا کی ایک ہے ہندی رائٹنگ کی طرح ایک انگلش رائٹنگ کی طرح یہی سب سمجھ سکتے آپ کہ آخرت کا جو آئیڈل ورلڈ ہے جو پرفیکٹ ورلڈ ہے وہاں کے لحاظ سے صلاحیت وہاں کے لحاظ سے کمپٹیشن وہاں کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہونا اس کے لیے دنیا میں تیاری ہو رہی ہے دنیا میں جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ شیر کے لیے ہو رہی جیسے مثال کے طور پر عرض کروں گا کہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر کا ساتھ دیا دعوتی مشن میں پیغمبر کا مشن دعوتی مشن ہوتا ہے اس میں ساتھ دیا اس نے اور برابر ساتھ رہا یہاں تک کہ لڑائی ہوئی تو اس میں شریک ہوا وہ تو وہاں وہ مارا گیا تو آخرت میں حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جب پہنچے گا تو ایسا آدمی چاہے گا کہ میں دوبارہ جوڑنے میں جاؤں میں مارا جاؤں تو اس میں ایک مارا من کرامت ہی یعنی اپنی قربانی کا جو وہاں اونچا درجہ پائے گا اس کی وجہ سے کہ یہ کیا ہے یہ مسئلہ یعنی قتل ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کی بات ہے پوری زندگی وہ اس نے مشکلات کو سہا صبر کا مقابلہ کیا اور کہیں جزا فضا نہیں کیا کہیں شکایت نہیں کی کہیں مایوسی کا اظہار نہیں کیا کہیں وہ نگیٹو نہیں ہوا تو اس کے اس کے اندر پرسنالٹی بنتی رہی پازیٹو پرسنالٹی تو وہاں اس کے مطابق رول ملے گا اس کو لیکن دنیا میں جو کسی نے اسٹار انگیز کی تو بڑا کٹھا کوئی مشکل پیش آئے سب نہ کر سکا کنسٹرکٹ حالات تھے تو وہاں پر کے زیادہ نگیٹو تھنکنگ آ گئی تو اس میں اپنی ٹریننگ میں فیل ہو گیا وہ اس طرح کے جو عدیث ہیں یا اس طرح کا جو تصور ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے آخر جگہ کی جگہ ہے تو ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی عمل ہے کرتا رہو اس کے بعد وہاں خوب ہو رہے ہوں گے میوے ہوں گے اس میں ایش کرو یہ مطلب نہیں اس کا اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آدمی کو ٹرین ہونا ہے تربیت پانا ہے اپنے اندر پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہے تو جس درجے کی پرسنالٹی بنائے گا وہ اس درجے کا وہاں درجہ ملے گا اس کو مثلا آپ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی کو کوئی پیئن ہوتا ہے کوئی کلرک ہوتا ہے کوئی افسر ہوتا ہے کوئی وائس چانسلر ہوتا ہے کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے درجہ بدرجہ تو یہاں بھی رول ہی کی بات ہے وہاں بھی رول کی بات ہے کہ جس درجے کی تربیت اس درجے کا رول جس درجے کی تربیت اس درجے کا رول ایسی میں ایک آیت میں سوچ رہا تھا کل ایک آیت ہے وہ قیب من آیتیں پھر سماتے وہ لڑ یہ رہا وہ انام بردو کہ زمین و آسمان کتنی نشانیاں ہیں اس سے لوگ گزرتے ہیں مرور مرے گزرنا مگر وہ اعراض کرتے ہیں تو گزرنے کا لفظ ہے مر رہا یا مر رہو کہ گزرنا ہوتا چلنا گزرنا تو چونکہ اس میں مرور کا سیگا ہے مر رہا یا مر تو لوگوں نے سمجھا کہ وہاں پر اونٹ پر بیٹھ کے گزرنا پیدل چل کے گزرنا یہ مراد ہے تو یہ مراد لے لیا کہ کچھ جو پرائے قوموں کے کھڈر ہیں اس سے گزرتے ہیں اور اس سے سونپ نہیں لیتے یہ مطلب نہیں ہے مر یا مرو جو ہے یہاں پر وہ ایسا ہی ہے اس لیے کہ میں کہوں کہ فلاں کتاب میری نظر گزری فلاں کتاب میری نظر گزری مطلب نہیں کہ وہاں یہ مطلب نہیں کہ میں چلا وہاں نظر گزری میں دیکھا پڑھا یہ مطلب ہے اس کا تو اس میں جو بات ہے کہ زمین آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جیسے واقف ہوتے ہیں وہ گزرنے کے معنی واقف ہوتے ہیں مگر اسے سبق نہیں لیتے اس پر غور کرتے ہوئے میں سمجھ آیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑی نشانی ایک ظاہر ہوئی ہے سب سے بڑی نشانی سب بڑی نشانی کا مطلب نہیں دجال اور مسیح یہ مطلب نہیں کہ مسیح آسمان اترے ہیں یا دجال ظاہر ہو گیا میں اس کو سب بڑی نشانی نہیں کہوں گا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مسلمان سو سال سے زیادہ مدت سے جہاز کا نب لڑائی کر رہے ہیں بے شمار لوگ مارے گئے بے شمار گھر جلائے گئے بے شمار لوگ تباہ ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے ان کے اندر آنا چاہیے ری اسسمنٹ پھر سے سوچنا تاکہ ری پلان کر سکے ایک بار بھی اگر آپ کا کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے تو اسی کو دہرانا یہ تو حوانی عقل کا کام ہے حوان کا آپ کو چاہیے کہ اس کو ری تھنک کریں ریاسس کریں ریوائز کریں اور اپنے عمل کی ری پلاننگ کریں لیکن آپ دیکھیے ہر جگہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور سو سو ہزار مدت سے اور کہیں بھی ری تھنکنگ نہیں ہو رہی کہیں بھی ری تھنکنگ نہیں ہو رہی یعنی ہر روز آپ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہاں سنتے ہوں گے حتیٰ کہ مثال کے طور پر جو یہ خبر آئی کہ سینکڑوں کی تعداد میں حاضر لوگ ہیں مر گئے یعنی حاجیوں نے حاجیوں کی دبا کو ڈالا بھگدڑ ہوئی بھگدڑ میں کچل کے مر گئے یہاں بھی ریت تھی کہ ضرورت ہے کتنا بڑا واقعہ ہے کہ حج کرنے کے جاتے ہیں لوگ ایک مقدس جگہ عبادت وہاں کیا کرتے ہیں کہ حاجی حاجی کچل مار ڈالتا ہے بہت بڑی تعداد میں ایسا بار بار ہوا ہے لیکن ریت تھی کہ نہیں تو میں اس پر سوچ رہا تھا تو مجھے سمجھ کہ اس کا راز کیا ہے یعنی کیوں حاجی حاجی کچلتا ہے اس کا راز کیا ہے اب جب ری تھنکنگ کریں گے آپ تب آپ کو اپنی کمیوں کا پتہ چلے گا اپنی غلطیوں کا پتہ چلے گا اپنی ناقص پلاننگ کا پتہ چلے گا تو پھر آپ ری پلاننگ کریں گے یعنی دوبارہ نئے ڈھنگ سے اپنا مشورہ بنائیں گے تو وجہ کیا ہے وجہ ایک عوام میں ایک غلط خیال پھیلا ہوا ہے عوام میں ایک غلط خیال کہتے ہیں رنگ جوار اسٹوننگ جو وہاں پتھر مارتے ہیں وہ پتھر مطلب پتھر نہیں ہوتا کنکری ہوتی ہے یہ بس وجہ کے پتھر ہوتے ہیں کنکری چھوٹی چھوٹی جیسے مٹر کے دانے کی طرح ہو یا اس سے بھی چھوٹے ہو تو کنکری پھینک جاتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں رمی جمار تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ شیطان ہے اور جب اس کو ہٹ ہٹ کریں گے تب ہم کو سواب ملے گا یعنی ہماری کنکری جب جا کے اس کو ہٹ کرے گی تب ہم کو رب جمار کا سواب ملے گا ہر ایک میرے غلط تصور ہے عوامی تصور ہے یہ باقاعدہ مسئلہ ہے کتابوں میں کہ آپ نے پھینک دیا تو بس رم جمال کا سواب مل گیا آپ کو چاہے وہ اس کو ہٹ کرے یا نہ کرے باقاعدہ یہ مسئلہ کتابوں میں چونکہ وہاں بھیڑ ہوتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں گھستے ہیں گھستے ہیں وہاں پہنچے پاس پہنچے یعنی پاس پہنچنے کے لیے رش کرتے ہیں تاکہ وہ مارے تو ہٹ کرے وہ اسی اسی میں ہو جاتی ہے یعنی بھیڑ کے درمیان جب اس کے پاس پہنچنے کے لیے زور مارتے ہیں لوگ ہر طرف سے ادھر سے ادھر سے کیونکہ چاروں طرف سے ہوتے ہیں لوگ اس میں آتی تو دیکھیے ایک ہندو نے مجھ سے کہا کہ کیسے حاجی لوگ ہیں کہ خود ہی حاجیوں کو مار ڈالتے ہیں کچل کر میں نے کہا وہ حاجی کی بات نہیں ہے وہ عوام اور فہمی کی بات ہے کیونکہ آج کل حج میں آپ جائیں حج میں تو زیادہ تر جہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر آج کل کیا ہے کہ لوگوں کے بیٹے جو ہیں ادھر ادھر کماتے ہیں تو وہ اپنے باپ کو حج کرانے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں تو زیادہ عمر کے لوگ برا اور غریب اور جاہل باپ روانہ ہو جاتا ہے حج کرنے کے لیے اب اس کے دماغ میں یہ بسا ہوا ہے کہ میری کنکری کو اس کو ہٹ کرنا چاہیے حالانکہ ہی نہیں وہ ہے سمبولک اسٹوننگ وہ سمبولک اسٹوننگ ہے اسٹون بھی پتھر نہیں ہوتا وہ کنکری ہوتی ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے جس کو میں نے کہا کہ فام دین یعنی دین کی صحیح سمجھ بہت ضروری ہے دن کی صحیح سمجھ نہ ہو تو آپ ری تھنکنگ بھی نہیں کریں گے جب گہری سمجھ ہوگی تبھی آپ ری تھنکنگ کریں گے تبھی ری پلاننگ آئے گی تو سارے دنیا میں مسلمان جو ہے کیا ہے بس انڈیا میں آپ دیکھیے ایک لاکھ سے زیادہ انڈیا میں کمرے رائٹ ہوئی ہیں کمرے رائٹ کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کل پرسوں تو کہنے لگا کہ انڈیا میں بہت ظلم ہوتا ہے یہاں مسلمان مارے جاتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے غیر سوامی نتیجہ نتیجے جتنے بھی فضاد ہیں بہت سے فضادوں کو مطالعہ کیا ہے وہ کیوں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھڑک جانا مسٹر اس سے ہوتے ہیں کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اس کو بھڑک اٹھتے اس سے فضا جاتا ہے مثال طور پر ہولی میں ایک فساد ہوا تھا اکثر فساد ہوتا ہے تو جو ہولی جلوس نکلتا ہے جلوس ان کے پاس وہ ہوتا ہے رنگ پسکاری میں رنگ بھر کر لیے رہتے ہیں تو ایسے ایسے مارتے ہیں ادھر ادھر تو کہیں مسجد کی دیوار پر رنگ پڑ گیا اب لوگ بڑے کٹھے بڑے کٹھے تو یعنی ہوتی ہے کہتے ہیٹنگ ایکسچینج بڑھتے بڑھتے بڑا فساد ایک غلط مسئلہ بنا رکھا ہے کہ مسجد کی دیوار پر اگر وہ رنگ پڑ گیا تو نجس ہوگی ہاں کچھ بھی نہیں وہ کچھ بھی رہے تب بھی دھو دیے تب بھی ختم آپ جہاں دھو دیے چاہ رہے دیجیے اس سے کوئی بچت نجس نہیں ہوگی تو جتنے بھی کمبل راج انڈیا میں ہوئے ہیں وہ اس کا بھی اسی لیے ہیں کہ لوگ خود ساختہ مسئلہ بنا رکھتے ہیں جس طرح حج مذہب بنا رکھا ہے کہ بڑی کنکری کو جا کے ہٹ کرنا چاہیے ایسی غلط مسئلے اس غلط مسئلے کی وجہ سے مسلمان بڑک اٹھتے ہیں بڑک اٹھتے ہیں تو آزاد ہوتا ہے مسئلہ نے مسئلہ رکھا ہے کہ مسجد سامنے ضرور دکھ ہے تو بازا نہیں بجنا چاہیے اس سے مسجد بیروتی ہوتی ہے حالانکہ بسی بربتی کا تصور ہی غلط ہے کہ باجا بجے تو مسجد کی بربتی ہو جائے تو آپ بھڑک اٹھے اور لگے فساد کرنے اس طرح دیکھیے بار بار فساد ہوا ہے اس پر کہ رسول اللہ کی گساخی اب آپ کو آج تک پتہ نہیں ہوگا کہ وہ گساخی وہ لفظ کا بولا تھا وہ آدمی حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے اسی پر کہ ایک عیسائی نے ختم کیا تو انہوں نے لکھا کہ اس کو باڑ ڈالو خود ابن تیمیہ نے بھی نہیں بتایا کہ ختم کیا لفظ بولا تھا وہ جب آپ کہیں کہ فلاں نے ختم کیا تو آپ پوچھنا چاہیے کہ کیا لفظ کیا بولا تھا وہ اور ختم کی تعریف کیا ہے یہ سب غیر معلوم بس افواہ اڑے گی ستم کیا ہے اب لگے بار رہے آپ تو دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے بڑے ایسا ہوتا رہے گا میں بہت لوگوں سے پوچھا جو ستم برداشت کر سکے ہمارے سر پر شرط کیا جائے تو برداشت کر سکتے اب اسے سے پوچھے کیا لوگ بولا تو نہیں بتا پاتے میں ایک بار علی گڑھ میں تھا علی گڑھ میں ایک پروفیسر صاحب کا بیٹھا ہوا تھا تو ایک لڑکا آیا ایک اسٹوڈنٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا طالب علم بڑا جشن غصے میں تھا تو پروفیسر سے وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ ہم کو برداشت نہیں ہمارے رسول کے خلاف گسائی کے برداشت نہیں ہم رسول کے خلاف گسائی کو برداشت نہیں کر سکتے تو میں سنتا رہا تو میں بہت نرمی سے پوچھا کہ بھائی گستاخی جس کو آپ کہیں وہ کیا لفظ بولا تھا وہ جس آدمی نے گستاخی کی تو لفظ کیا بولا تھا وہ یہ بتایا نہیں اس نے انہیں غصے میں ہے لیکن اس کو یہ بتانے کو اس کے پاس یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ گدھائی کیا جب اس نے تو لفظ کیا بولا تھا وہ یہ سب ناسمجھی سمجھی ہے آپ کو اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ کی شان میں کی کیجیے تو پتا کیجیے کیا کیا گسائی بھائی کیا بلا وہ گسا کی ڈیفینیشن کیا ہے اب تو گسائی پر مارنا یہ کوئی بستہ دیر کا نہیں ہے کتابوں میں لکھا جاتا ہے فخر کتابوں میں یقر و حدن حدن لیکن یہ مسئلہ نہیں بتاتے کہ پہلے تقریب کرو کو فاصا برمین فتح صرف ایک کتاب میں آپ بہت پڑھیں گے اس بات کو کہ جب کوئی آدمی رسول اللہ کی ختم کرے تو یہ کرو حد دن بت حد اس کو مارا جائے گا لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں کسی بھی فقہ کتاب میں یہ مسئلہ نہیں بیان کیا ہے کہ پہلے آ کے تحقیق کرو جس نے ختم کیا قرآن کی حیات کے مطابق کہ جا کو بے بیرمن ختم میرے کے کتابیں کوئی بھی فاخر کتاب ایسی نہیں ہے یہ مسئلہ بیان کرے کہ وہ یقت الحدن یہ نہیں بتائے گی کہ جب تم سنو جا کے تحقیق کرو کہ کیا لفظ بولا ہوا کیا لفظ بولا وہ بس افواہ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیے دین کا جو میں نے کہا کہ دین کا فارم فارم ہے دین کے دو لیول ہے ایک لیول ہے عام ایک لیول ہے خاص تو عام لیول یہ ہے کہ آپ سادہ طور پر جو ترجمے سے سمجھ آئے وہ مان لیا آپ نے لیکن وہ کافی نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ کو دن کا گہرا فارم ہو کیونکہ وہ عوامی تو سب یہ سب کرتے ہیں حج میں جو مرے ہیں سب عوامی تھے وہ تو عام عوامی سطح کا جو فارم ہے وہ کافی نہیں آپ کو دین کی ڈیپ نالج ہونی چاہیے ڈیپ تھنکنگ ہونی چاہیے اور نہیں تو کم از کم آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر ڈیپ تھنکنگ نہیں ہے تو کم سے کم کم سے کم یہ ہو کہ آپ کے اندر صبر ہو کہ کوئی کہے کہ کے شام کو تاریخ ہوئیے تو آپ نہ بڑکیں صبر کر لیں کوئی کہ مسجد میں کھینچ کا گوشت ہے تو آپ نہ بڑکیں صبر کریں کوئی کہہ کے قرآن کا ورق پھاڑ دیا گیا تو آپ نہ بڑکیں صبر کریں تو دیکھیے میں تین بات کہوں گا دین کے بارے میں سادہ فارم ہرکیت کافی نہیں آپ کو دین کے بارے میں سادہ فارم پر کہانی نہیں ہونا چاہیے ضروری ہے کہ آپ کو اندر دین کے بارے میں گہرا فارم ہو گہرا فارم ڈیپ نالج ہو اچھا اگر آپ پاس نہیں ہے ایسا آپ کا ٹائم کہاں ہے ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم آپ کو اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے اگر ٹائم ہے تو دین کا ڈیپ نالج حاصل کیجیے گرا فارم دین کا حاصل کیجیے اگر فرض کی آپ پاس ٹائم نہیں یا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ پر فرض ہے کہ آپ سب کریں کہ کوئی کہے کہ قرآن اور آپ کا جگہ پھاڑ دیے گئے تو آپ سب کیجیے کوئی کہے کہ مسجد میں کھینچے گوشت ڈالا ہے تو آپ سب کیجیے کوئی کہے کہ رسول گوشت کسی نے کی شان میں تو آپ سب کیجیے تو سب جو ہے وہ آخری چیز ہے ہر آدمی کے لیے اگر آدمی کے پاس دن کا گارا فارم نہیں ہے تو اس کو کم از کم صبر تو کرنا ہی کرنا صابر تو بن بننا ہے اس کو تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں دین پر صحیح طور پر سمجھیں گے تبھی دین پر صحیح پر عمل کرنا آئے گا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سیاحت مسکم کی توفیق دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیچھے لوگ بیٹھے آگے آ جائیں مولانا میرا ایک سوال یہ ہے کہ دین کی گہری سمجھ جو ہے وہ تو ہم پبلک کے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں اویئرنیس دین کے بارے میں اور عام طور سے جو سانحات پیش آتے ہیں یا جو فساد ہوتے ہیں وہ پبلک ہی کرتی ہیں تو کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں پبلک کے اندر صبر یا گہری سمجھ آ سکتی ہے اس کا جواب تو دیجیے دیا میں نے کہ اگر آپ کے اوپر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ لائبریری پہ جا کے مطالعہ کریں تو آپ سے کون منع کرتا کہ آپ صبر کریں گھر میں آپ صبر کرتے ہی کرتے ہیں ہر ماں ہر باپ گھر میں صبر کرتے ہی کرتے ہیں نہیں تو گھر میں روز لڑائی ہو تو کس نے آپ کو منع کیا ہے کیا آپ باہر میں سفر کریں یعنی گھر میں بچہ اگر چائے کی پیالی توڑ دیتے تو آپ سفر کر لیتے اور باہر جا سے کوئی بات ہو جاتا آپ وہاں لانڈری کھڑے ہوتے یہ تو گزر نہیں ہے یہ تو ڈبل کریکٹر ہے یہ تو منافقت ہے کہ گھر میں آپ سفر کرتے ہیں اور باہر کہتے ہیں میں میں سفر کرنے تیار ہوں تو منافقت ہے انڈر برا فدر کلاس آپ غور کیجئے کہ کون انسان ہے جس کو صبر کرنا نہ آتا ہو ہر آدمی کو آتا ہے گھر میں ہر آدمی صبر کرتے ہی کرتا ہے نہ کہے تو گھر اجڑ جائے میں ایک صاحب کے گھر میں بیٹھا تھا میں تو چھوٹا بچہ وہ گیند کھیل رہا تھا تو گیند ان کے منہ پہ لگا ان کے باپ کے منہ پہ لگا کے تو ہنسنے لگے تو بچہ اگر پھینکے تو آپ کو منہ پر لگ جا کر کے تو آپ ہنسنے لگتے ہیں اور روڈ پر اگر کوئی کہیں سے کوئی آ جائے کوئی کنکری تو آپ ہنسا جاتے تو دیکھیے اگر کسی کے پاس گرا علم نہیں ہے دین کا تب بھی اس کے لیے کوئی عذر نہیں کوئی ایکسکیوز نہیں اس کو سب کرنا چاہیے سب کرنا سیکھنا چاہیے اس میں تو کوئی عذر نہیں ملتی صبر وہ آخری شرط ہے جس کی ٹریننگ ہر آدمی کو گھر ہی میں دی جاتی ہے گھر کا جو مدرسہ ہے وہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں صبر کرو وہیں گھر نہیں چلے گا تو باہر بھی ایسے نہیں ہے مولانا آج آپ نے جو حدیث میں ایک نئی بات بتائی ہے وہ جو حدیث ہے کہ جو اسلام پر راضی ہوا تو اس کو ایمان کا ذائقہ ملے گا تو آپ نے یہ کہا اس میں کہ معرفت کے درجے میں اسلام کو ڈسکور کرنا تو یہ بالکل نئی بات ہے میرے لیے یہاں پر دیکھیے یہاں پر ادھر چل سکتا ہے یعنی آخرت میں کوئی یہ کہے کہ میں معرفت درجے کا اسلام جو ہے میرے بس میں نہیں تھا کہ میں تو کم عقل تھا جاہل تھا یہ یہاں پر چل جائے گا لیکن آپ جو مشتر ہو کر بڑھ کر کے فساد کرنے کے وہاں تو چلے گا وہاں تو خدا کہے گا کہ تم سب تو کر سکتے تھے تو دین کے معاملے میں آرام اور وقت کوئی نہ حاصل کر سکے تو یہ چل جائے گا لیکن سماج زندگی میں کوئی سب نہ کرے تو وہ نہیں چلے گا وہاں ضرور پکڑ ہوگی اس کی کیونکہ گھر میں سفر کرتے کرتا ہے جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ذاتی واقعہ میں ایک صاحب کے گھر پر انہوں نے مجھے بلایا کھانے پر کھانے پر میں تھا کچھ اور لوگ تھے تو ان کا ایک بیٹا تھا وہ کھانا لا رہا تھا تو کھانا وہ لایا تو کوئی سالن تھا کوئی شوربے دار ایسی جو بڑے برتن جو ہوتے ہیں جو قاب اس میں لڑا تھا تو وہ ایسا ہوا کہ جب وہ گھر کے جو مالک تھے ان کے پاس پہنچا تھا وہ گر گیا تو سارا سارا ہم کے سر گر گیا سارا شیروانی پڑے ہوئے تھے سارا کچھ تو مسکرا کر رہ گئے لیکن جب باہر کوئی کیچڑ ڈال دے مسجد کی دیوار پر ہولی کا رنگ ڈال دے تو وہاں بڑک اٹھتے وہاں تو وہ نہیں وہاں کے اٹھتے ہیں اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ معاف نہیں ہوگا اور کوئی صاحب مولانا ایک صبر سے ریلیٹڈ ہی ایک کوشچن ہے ہماری بات ہو رہی تھی کسی سے سی پی ایس ممبر سے تو ان کے گھر میں بہت زبردست نقصان ہوا چوری ہو گئی ان کے گھر پہ تو ایسے حالات میں مولانا وہ کیسے مینج کریں اپنے مائنڈ کیونکہ مائنڈ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اگر گھر میں بہت زیادہ بھاری چوری ہو جائے اب دیکھیے حادثات تو ہوتے رہتے ہیں سابق زبان حادثات ہوئے تو اب خود کو بہت ہی زیادہ اچھی حکومت ہو جو تو شاید روک سکے اب اس کا تو یہی ہے کہ آدمی جتنا اس کی ریکوری کے لیے جتنا کر سکتا ہے پاسبلی ہوتا کرے نہیں تو سفر کرے اب کیا کیا جائے گا دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے ریکوری کی کوشش اسی درجے میں ہونی چاہیے جتنا کہ پاسبل ہو اس سے زیادہ کہ نہیں کیونکہ زیادہ کے لیے آدمی کرے گا تو پھر اس کو اور نقصان اٹھانا پڑے گا ایسے موقع کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو یعنی اس کو کمپنسیٹ کریں اب اب یہ سب ختم ہو گئی باتیں ہمارے بچپن میں تھیں سب باتیں کہ لوگوں کی تو ہمدردی پیدا ہوتی تھی تو میرے گاؤں میں کوئی قصہ جہاں میں رہتا تھا بہت پہلی کی بات ہے جب میں چھوٹا تھا یعنی انگریزی دور میں انگریزی دور میں تب وہ پرانی جو ٹریڈیشنس باقی تھی پرانی ٹریڈیشن باقی تھی تو ہمارے گاؤں کے ایک آدمی جو تھے ان کا کھلیان جو کہا تھا سال میں جب گیہوں چاول آٹا وہ وہ جو جو کٹائی ہوتی تھی تو کھجان میں جمع کیا جاتا تھا تو کھلیان میں ان کا سال بھر کی جو پیداوار ہوئی تھی وہاں جمع تھی تو ایک دشمن کوئی تھا ان کو کسی وجہ سے مجھے آگ لگا دیا تو پورا کا جو کھلیان جل گیا تو ان کے گھر میں گیا تھا اس کے بعد تو عورتیں بچے سب رو رہے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہر طرف خبر جب پھیل گئی تو ان کے رشتے دار یا دور کے رشتے دار یا دوست نے غلہ بھیجنا شروع کیا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کسی کوئی اونٹ پر آ رہا ہے کوئی سری پر نظر رہا ہے کوئی کیسے لا رہا غرضے کا غلہ آیا کہ جتنا ان کی جلا تھا اس سے زیادہ ان کا آ گیا اس گیا یہ میری آنکھوں کی بات ہے تو یہ اسلام میں یہ کہ لوگ اتنی ہمدردی ہو یہ ہمدردی تھی پہلے اب ختم ہو گئی تو ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ لڑائی بار کریں ہمدردی کے جذبہ لوگوں کے پیدا کریں کوئی غلہ لا رہا تھا اونٹ پر کوئی بیل گاڑی پر کوئی سر پر رہا تھا گردے کے جتنے دوست تھے دوستوں کے دوست تھے رشتے دار تھے رشتے داروں کے رشتے دار تھے سب نے بھیجنا شروع کیا وہ زمانہ تھا یعنی یہ زمانہ تھا اب سے اسی سال پہلے کا زمانہ اسی سال پہلے کا زمانہ تو ٹریڈیشن باقی تھی اس زمانے میں اب تو ٹریڈیشن ٹوٹ گئی سب اب انسان صرف انٹرسٹ کو جانتا ہے سیلف انٹرسٹ سیلف انٹرسٹ کے سب کچھ نہیں جانتا تو ہمیں مارل ویلوز کو زندہ کرنا چاہیے کیونکہ حادثات تو ختم نہیں ہوں گے بہت اچھی حکومت ہو تب بھی حادثات ختم نہیں ہوں گے تو اس کی شکل یہ کہ لوگوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو اس ایک دوسرے سے لوگوں کو مدد ملتی رہے تو مولانا وہ شخص اپنے اندر کیا احساس رکھے جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے مولانا کیونکہ ہمدردی تو جیسے آپ نے بتایا کہ آج کل ختم ہو گئی ہے تو جس کے گھر میں نقصان ہوا ہے مولانا وہ شخص کیسے اس سچویشن کو لے مطلب وہ صبر کیا کہہ کے اپنے آپ سے کرے اب جس گھر میں ہوا تھا وہ تو وہاں میں گیا تھا ان کے گھر پر تو بےچارے وہ لوگ چھ سال لوگ تھے مطلب مذہبی مذہبی لوگ تھے تو لوگ رو رہے تھے باقی کچھ اور کوئی ریئیکشن نہیں دکھا انہوں نے رو رہے تھے مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی رو رہے تھے کیونکہ سال بھر گل جل جل گیا تھا تو بچتا ہوں کہ کھونے والے کے اندر صبر اور دوسروں کے اندر ہمدردی یہ پیدا کرنا چاہیے حکومت کو بھی فرض ہے حکومت پتہ کرے کس نے کیا اس کو سزا دے اس کو یعنی حکومت کا رول ختم نہیں ہوتا اس کو کلپریٹ کو درد پتا کرے وہ اس کو سزا دے مولانا میرا ایک سوال ہے جو ہے یزید کو کچھ رضی اللہ کہتے ہیں کچھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ الحمت اللہ کہتے ہیں اور مولانا اللہ شاہ رجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں فاصل فاضل لکھا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال رکھنا چاہیے آپ کتاب پڑھ لیجیے اس میں تو بہت زبردست کتابیں چھپی ہیں میں کیا کہتا ہوں اس سے آپ کیا آپ کو موٹی موٹی کتاب سے بھی تحقیق کر سکتی یہ زبان ہی مجھے رہی کہ کافی رہے برافی کرو وہ زندگی کا یہ زبان مجھے آتی نہیں لیکن میرا یہ بھی ہے بھی نہیں کہ یہ اس کو کہوں کہ وہ لانت اللہ کہ رامت اللہ علیہ یہ سب میری زبان نہیں آپ اگر یہاں آتے ہوں تو دیکھا ہوگا کرتے ہی نہیں رحمت اللہ علیہ کہتا نا لانت اللہ علیہ کہتا میری زبان نہیں باقی جس کو دلچسپی ہے تو وہ پڑھے وہ کتابوں کو مزاجی طور پر میرا طریقہ یہ ہے ہی نہیں صحابہ کا طریقہ صحابہ نہ کہتے رفظ اللہ کہتے تھے نہ کہتے ہوئے رحمت اللہ کہتے تھے آپ کسی صحابی کو نہیں پائیں گے ان کو کہ رحمت اللہ ہے ان کو رحمت اللہ ہے تو میرا طریقہ تو صحابہ والا طریقہ ہے دونوں ہی کی مثال مجھے صحابہ کا نہیں ملتی نہ وہ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے رحمت اللہ علیہ بس نام پڑھ لیتے تھے بس نام آپ کتابیں پڑھ لیجیے جی ہاں آپ کتابیں پڑھ لیجیے مسر مولیا صاحب کتاب ہے وہ جو حایت صاحب اس کو پڑھ لیجیے آپ